جھولے جھولے پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے جھولے جھولے پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے دائی حلیمہ جھولا جھولائے دائی حلیمہ حلیمہ دائی حلیمہ جھولا جھولائے پیارے محمد جھولے جھولے جھولے پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے جھولے جھولے جھولے جھولے جھولے پیارے محمد نور کے جھولے جھولے میں ان کا جھولا رحمت والا ان کا جھولا رحمتوں والا فرش پہ بالا عرش سے آلہ ان کا جھولا رحمت والا فرش پہ بالا عرش سے کہتا ہے جھولانے والا کہتا ہے کہتا ہے والا ساقی کو سر جھولے جھولے جھولے پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے جھولے جھولے پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے امنا بی بی کا وہ جایا امین بی کا وہ جایا دائی حلیمہ کے گھر آیا امنبی بی کا وہ جایا دائی حلیمہ کے گھر آیا قدسیوں نے مل کر گایا قدسیوں نے مل کر گایا شفا مشر جھولے جلے جھولے پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے جھولے جھولے پیارے محمد نور کے جولے میں جھولے آقا کے سب ناز اٹھائیں آقا کے سب ناز اٹھائیں واری جائیں سجتے جائیں آقا کے سب ناز اٹھائیں واری جائیں سجتے جائیں ہورو ملائک مل کر گائے ہور کے رہبر جھولے جھولے جھولے پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے جھولے جھولے پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے چاند ستاروں سے کھیلنے والے چاند ستاروں سے کھیلنے والے الٹا سورج پھیرنے والے چاند ستاروں سے کھیلنے والے الٹا سورج پھیرنے والے رب کا جلوہ دیکھنے والے رب کا جلوہ دیکھنے والے دین کے سرور جھولے جھولے جھولے پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے جھولے جھولے پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے بس کے وہ موسن دونوں جہاں کے ہے وہ موسن بے کسوبے بس کے وہ موسن دونوں جہاں کے ہے وہ موسن غیب سے آئی صدا یہ موسن غیب سے آئی یہ محسن نور کے پہ کر جھولے جھولے پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے جھولے جھولے پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے دائی حلیمہ جھولا جھولائے دائی حلیمہ دائی جھولائے پیارے محمد پیارے محمد نور